عبد الرحمن بن غسیل نے بیان کیا ان سے حمزہ بن ابی اسید اور زبیر بن منظر بن ابی اسید نے اور ان سے حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر ہمیں ہدایت فرمائی تھی کہ جب کفار تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور جب تک وہ دور رہیں اپنے تیروں کو بچائے رکھنا صحیح بخاری حدیث سمرتین تین ہزار نو سو چوراسی